حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائے یعنی بیچنے والا اور مشتری یعنی خریدار جب تک جدا نہ ہوں دونوں کو بے کے باقی رکھنے اور فسخ کر دینے کا اختیار ہے اگر وہ دونوں سچ کہیں اور سامان کی خوبی اور خرابی واضح کر دیں تو ان کی بے میں برکت دی جائے گی اور اگر ان دونوں نے ایپ کو چھپایا اور جھوٹی باتیں کی تو ان کی بے کی برکت ختم کر دی جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھیالیس یہ حدیث صحیح ہے